بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سلاد کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب القول المتین جہالتیں یا خیانتیں سلسلہ بار رد کی تیسری قسط اللہ پاک کی مدد توفیق کے ساتھ بندہ پیش کر رہا ہے ڈاکٹر نے آٹھویں بزرگ جن کا یزید کو کافر قرار دینے تکفیر یزید میں حوالہ پیش کیا امام تفتزانی مشہور درسیاتی کتب کے مصنف اس نے آپ کی شراکت کی مشہور عبارت دی پیش کی ہے عبارت کا ترجمہ انہی کی زبان سے پیش کر دیتا ہوں یزید بن معاویہ پر لانت کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ڈاکٹر ترجمہ کر رہا ہے یزید بن معاویہ پر لانت کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف بعض آئمہ نے یزید پر مطلق لانت کے جواز کا قول اختیار کیا ہے اس لیے کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو اسی لمحے کافر ہو گیا ہر اس شخص پر لانت کرنے کے جواز پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا یا جس نے اس کا حکم دیا یا اجازت دی اور اس پر راضی ہوا حق بات یہی ہے کہ یزید کا قتل حسین علیہ السلام پر راضی ہونا اور اس کا اظہار مسرت کرنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی توہین کرنا ان امور میں سے ہیں جو معنن تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اگرچہ اس بارے میں تفصیلات اخبار احاد ہیں مگر اس کے باوجود ہم یزید کے معاملہ میں کوئی توقف نہیں کرتے بلکہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہی نہ تھا لانت ہو اس پر اس کے تمام اعوان و انصار پر یہ اس کا ترجمہ ہے اس پر علامہ افسرزانی کی عبارت میں کلام میں لفظ آیا بلفی ایمان ہی اس کا امام زین الدین عراقی کے حوالے سے مطلب بیان فرمایا بنا بیان کیا اس ڈاکٹر نے اور وہ مطلب کی بھارت اٹھائی ہے فیض القدیر امام مناوی سے بل فی ایمان ہی اے بل لا یو فی عدم ایمان ہی بے قرینت ماں قبل ہوا ماں بادہ ہوا خود ہی ترجمہ کر رہا ہے ان امام تفسرانی کے قول بلکہ اس کے ایمان میں توقف ہے ایسے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے آدم ایمان میں کوئی تعمل نہیں ہے ان کے کلام کے سیاق و سباق کے کرینے سے یہی ثابت ہوتا ہے پھر آگے کہا شاہ عبد العزیز محدث دلوی نے شراقائد نصفی کی اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ میں تحریر فرمایا قد یزید ارسل الجند علی الحسین علیہ السلام فقتلوه واهانوا اهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیکون الامیر عامرا ورادیا بما فعله جنده بخصمه ووجلی عند العقل میرے دوستو یہاں میں ڈاکٹر کے کلام پر کئی جوانب سے کئی لحاظ سے کلام کروں گا نمبر اول ان جاہلوں کا یہ حال ہے کہ شیخ عبد العزیز محدف دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہاشیا شر عقائد منسوخ کر دیا جبکہ سات آسمان اور سات زمین میں اس کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے رہے یہ کتابوں کے امبار لگا کر اور جناب شیخ الاسلام حال ان کا یہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے شیخ عبد العزیز کی طرف منسوخ کر کے ان کا حاشیہ بنا دیا شراکت پر یہ سرے ورک ہے جس کو ٹائٹل بولتے ہو سرے ہی سمجھ نہیں آیا شیخ الاسلام کو اس پہ یہ لکھا ہے شرح العقائد النصفیہ للعلامہ سعد الدین مع الحواش القدیمہ والجدیدہ المفیدہ قدیمہ جدیدہ حواشی شرح عقائد پر ہیں نیچے لکھا ہے وہ بے ہی متن عجیب و شلخن غریب خلا ہم شیخیم مولانا شاہ عبدالعزیز العزیز الدہلوی الموسوم بے شرح میزان العقائد یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذیل میں یعنی یہ کتاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد متن بھی ہے اور شرح دونوں شیخ عبد العزیز بہت سے دل بھی کے ہیں متن بھی علیحدہ ہے ان کا شرح بھی اس پر ان کی علیحدہ اپنی ہے دونوں ان کے ہیں اور نام ہے اس کا شرح و میزان العقائد یعنی شیخ عبد العزیز نے اپنی ایک کتاب عقیدے کے باب میں لکھی مختصر سی ایک ورقہ سمجھو اس کا نام رکھا میزان العقائد پھر اس پر خود ہی شرح فرمائی عربی میں اس کا نام رکھا شرح میزان العقائد تو چھاپنے والوں نے بے ہی کے تحت ان دو کتابوں کا ذکر صاف بتا دیا اب وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیے یہ پہلے شرح العقائد نصفیہ ہے جس کے حواشی قدیمہ اور جدیدہ ہیں وہ کہاں ختم ہو رہا ہے ختم یہ یہ یہ دیکھ تم مت لکھا ہوا لیکن کیونکہ پڑھنا تو نصیب کبھی نہ ہوا پڑھتا پڑھاتا ہوتا تو پتا چلتا کتاب کہاں مک رہی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے کیا کتاب کا نام ہے فلان یہ وہ کچھ تمت لکھا ہوا ہے حضرت نے توجہ نہیں کی نظر ہی نہیں آیا آگے کیا ہے و میزان العقائد پھر ہے المتن و شرح کلا لشیخ لشا عبد ایسے متن و شرح دونوں شہر عبد العزیز کے ہیں یہ چند کے ہیں ایک دو تین چار پانچ جی. اور یہ چھ یہ چھ یہ سات وقت یہاں پر بھی تمت لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہاں پر تمام ہو گئی ٹھیک ہو گیا آگے آسان فوائد ہے وہی وہ بھی مشہور ہے اس نے شراکت کی احادیث کی تقریر کی ہے تو اس کا یہ آسان فوائد وہ الگ ہے وہ تین کتابیں جمع ہیں اس سے ایک جلد کے اندر ٹھیک ہو گیا اب ان ظالموں کو کوئی ٹائٹل جس کو کہتے ہو سر برق سمجھ نہیں آیا اندر خاک سمجھ آئے گا ان کی عبارت دکھاتا ہوں میں نے جب ان کا حوالہ پڑھا نا کہ ہاشیہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھو اشاہ عبد العزیز فی ہاشیت ہی آپ کے سفا بھی ہے سفا ایک سو باسٹھ یہ وہی ایک سو باسٹھ ہی ہے ایک سو باسٹھ تریسٹھ پر بہ ہے بلکہ یہ ہے یہ سرخ نشان قلم زل عبارت ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ شیخ عبد العزیز کی میزان العقائد اور اس کی شرح کے ساتھ ذرا برابر بھی تعلق ہے یہ تو وہ تو یہ ختم ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ پیچھے یہ حواشی جمع کرنے والا شخص جو ہے کوئی معلوم نہیں کون ہے مجھول سا شخص ہے اس نے ہر حاشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نام دیا ہے جس سے عبارت لی اور شرح موسم رکھا ہے یہ رکھا ہے لیکن یہاں پر اس نے کوئی عبارت کوئی نام نہیں دیا میں کس سے عبارت لے رہا ہوں یہ بھی نہیں بتایا تو حضرت کو کیونکہ شوق ہے ایسے مہالک اور ایسی بربادیوں میں کھڈے ٹویوں میں جانے کا تو اس شوق نے آپ کو یہاں گڑے میں پھینک دیا گڑے میں گر پڑے اور اس کو اٹھایا اور شاہ عبد العزیز کی طرف تھا منسوخ کر دیا افسوس ہے کیا تم دانی کو سمجھو گے تمہیں تو اتنا تمیز نہیں کہ کتاب کے ٹائٹل پر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو شیخ الاسلام کا حال ہے اور سر برق کا ہی معلوم نہیں ہماری کیونکہ عادت ہے تحقیق کی جب میرے میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہاشیا ہو یہ تو میرے پاس تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہاشیا شیخ عبد العزیز کا ہو فوراً بندہ دوڑایا ان کی لائبریری میں گیا راتوں رات پتا کیا فوٹو لی تو یہی کتاب تھی ہمارے پاس وہ فوٹو موجود ہے وہ دکھا رہے ہیں کوئی چیز اور نہیں ہے ان کے پاس اور نہ ہی آسمان زمین میں شیخ عبد العزیز کا حاشیہ اگر ہاشیہ ہوتا تو دنیا میں معروف ہوتا کیوں کہ آپ شیخ الہند ہیں علمی نسبت ہندوستان کون سے حاصل ہے پھر اتنا معتبر کتاب شراک اس پر ہاشیہ مشکل کتاب اس پر حاشیہ اور شیخ عبد العزیز کا ہر بندہ پھر چاہتا ہے کہ تقریر شیخ کی دیکھیں وہ تو گھر گھر میں ہونی چاہیے تھی یہ ایک جانب سے تبصرہ ہے مکمل کر دیا اس سے آپ خود سمجھیں کہ حضرت کے اندر کتنی صلاحیت ہے کلام علماء کو عربی کو سمجھنے کی اور پھر شوق پنگا کیوں ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں آپ بندہ ناچیز ڈاکٹر کی غلط فہمی جہالت یا خیانت پر تبصرہ کرنے کے بعد اب شیخ تفتہ زانی کے کلام کی طرف آتا ہے نفس کلام پر کلام کر رہا ہے شیخ تفتہ زانی کی عبارت جو مشہور زمانہ ہے بلکہ علماء کے ہاں بدنام زمانہ ہے وہ ہے فنحن لا نتوقف فی شان ہی بل فی ایمان ہی اب یہاں پر بل جو مشہور حرف اطف ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور کیونکہ دو مفردوں کے درمیان ہے جملوں کے درمیان نہیں ہے لہذا یہ اضراب انتقالی یا اضراب ابتالی کے لیے ہونا بالکل ممکن ہی نہیں اب جب مفردین کے درمیان آتا ہے تو پھر دو صورتیں بنتی ہیں کلام موجب ہے یا کلام غیر موجب ہے اس وقت جو کلام شیخ تفتہ دانی ہے اس کے مطابق شرع جامی کے اندر جس طرح کے بل کی بحث کے تحت دو قول نقل کیے اور جامع الدروس میں ایک حکم منفی بعد میں ثابت کرنا ہے ایک یہ قول ہے دوسرا ہے نہیں حکم مثبت کو ثابت کرنا ہے اب لا نہ توقف ایک قول کے مطابق یہی لا نہ توقف آگے ہم بل کے بعد مقدر کریں گے جن مانا بن جائے گا نہ توقف فی شان ہی ہم یزید کی شان میں توقف نہیں کرتے یعنی اس کے بارے اس کے متعلق اس کے امر میں یہاں شان بمانا امر ہے اس کے معاملے میں ہم توقف نہیں کرتے بلکہ لا نتوقف توقف ایمان ہی ہم اس کے ایمان میں توقف نہیں کرتے اگر ایک قول کے مطابق ہم بین ہی نفی بل کے بعد مقدر مانتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے مبرد کا مذہب صاحب الکامل کا جامی کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ملا نور الحق شیخ عبد الحق محدث دلوی کے بیٹے کے حوالے سے یہ نور الحق وہی ہے انہوں نے یہاں فرمایا کہ یہ ظاہر بات ہے کیونکہ بل اضراب کے لیے آتا ہے اور اضراب کا یہی معنی ہے صرف الحکم سابق ان الماتوف علیہ ال الماتوف جو حکم سابق ہے اس کو سابق سے پھیر کر ماں باپ میں ثابت کر دینا تو پہلے لام مطلب توقف ہے فیشان ہی لہذا آپ اس کو پھیر کر ثابت کر دیں گے بعد کے اندر جب بعد میں ثابت کریں گے تو مانا بن جائے گا ہم اس کی شان اس کے امر اس کے معاملے میں توقف نہیں کرتے بلکہ ہم توقف اس کے ایمان میں نہیں کرتے مانا اب یہ بن جائے گا نہ توقف فی ایمان ہی تو آپ سمجھدار ہیں جب آپ کہیں گے کہ اس کے ایمان میں ہم توقف نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان پکا حتمی یقینی ہے ہم اس میں توقف نہیں کر سکتے ہمیں کہنا ہی پڑے گا بولنا ہی پڑے گا کہ وہ صاحب ایمان ہے یہ مطلب نکلتا ہے جبکہ یہ مطلب سراسر حضرت کے کلام اور مرضی کے خلاف ہے رانی رحمہ اللہ کی اور میرے بھائیوں یہاں پر ایک اور خرابی لازم آئے گی اب وہ آپ میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں فضحب باباد ملانا کل متحب بل سرف الحکمل منفی مل علیہ المحتوف کے ثابت سے نفی پھیر کر باباد میں ثابت کرنی ہے مثال دی ماں جان زید بل امر زید نہیں آیا یعنی بل ماں جام بلکہ کے امر نہیں آیا اب اس کا مطلب ہے کہنا وہ نہیں تھا یہ کہنا تھا ایسے تو یہ تو خراب مانا بن جائے گا لانا توقف فی شاہ نہیں ہم یزید کے معاملے میں توقف نہیں کرتے بلکہ نہیں توقف کرتے اس کے ایمان میں تو اس کی شان میں توقف نہیں کرتے فیصلہ کرتے ہیں یہ آدم توقف یعنی توقف کی نفی یہ اڑ جائے گی یا مسکوتانوں کے درجے میں چلے جائے گی اور بعد میں نفی ثابت ہو جائے گی تو یہ دوہری خرابی جو پیدا ہو جاتی ہے ان کے کلام میں اور اگر دوسرا مذہب لیا جائے کہ نہیں جی اس نے بعد میں حکم سا... منفی نہیں حکم مثبت دینا ہے تو مثبت دینا ہے تو پھر مانا بن جائے گا بل نہ توقف فی ایمان ہی بلکہ ہم اس کے ایمان میں توقف کرتے ہیں تو مانا بن جائے گا اس کے ایمان میں سکوت کرتے ہیں جس طرح کہ امام اعظم کی طرف مشہور ہے ہے کہ جی وہ جدید کو نہ کافر کہتے ہیں نمو میں توقف کرتے ہیں پھر یہ مطلب بنے گا جبکہ یہ بھی حضرت کی مرضی کے خلاف ہے کیسی عجیب عبارت بنائی اس امامت اور جلالت کے بادشاہ نے جس کے درسیات کے اندر کتب جو ہیں وہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس مقام پر آ کر ایسی عبارت بنائی کہ عبارت کسی نحوی قول کے مطابق صحیح بنتی نہیں اگر بناتے ہیں تو حضرت کی مرضی نہیں رہتی حضرت کی مرضی کا خیال کرتے ہیں تو نحو نہیں رہتی بتائیں اتنا بڑی غلطی کیسے ہوئی میں تو کہوں گا کہ حضرت سے جب انصاف کا دامن جذبات کی وجہ سے چھوٹا اللہ نے توفیق سرب کر دی بارت بنانے کی ان کو قدرت نہیں رہی صحیح لکھنے پر اپنے معافی ضمیر کو عبارت میں ظاہر ہی نہیں کر پائے بلکہ الٹا جو خلاف ضمیر تھا وہ ظاہر کر گئے اسی وجہ سے شارحین کو یہاں بڑا تکلف اور مصیبت کرنا پڑا ایک تو یہ خود ڈاکٹر نقل کر رہا ہے زین عراقی رہے کہ انہوں نے رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حوالہ دے رہا ہے فیض القدیر کا زین عراقی یہ شیخ اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے وہ مانا بیان فرمایا کہ لارا کہہ رہا ہے بل لا توقف فی آدم ایمان ہی تو اس کے آدم ایمان میں توقف نہیں کیا جائے گا یہ بیچارہ پتہ نہیں زین عراقی سے میرے خیال میں بہت زیادہ مطالعہ بہت زیادہ رکھتا ہے نا تو زین عراقی نے کہیں فرمایا اس سے عبارت لی فیض القدیر نے مناوی نے حضرت کو اتنا مصیبت کرنی پڑی وہ کم از کم تو شرح قائد کے حواشی دیکھ لیتا حواشی خود تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی کمال ابن ابی شریف شیخ زکریہ انصاری وغیرہ یہ حضرات جو شروعات لکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کا مانا کر رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں یہی مانا کرنا پڑے گا کیونکہ حضرت کی مرضی یہی تھی کلام اگر سے ان کا اپنی مرضی کے خلاف ہے لیکن مطلب مانے کے اندر یہی کہنا پڑے گا کہ بل بلہ نہ ہو پھر دفاع ایمان ہی ہم اس کے ایمان کے انتفاع کے اندر توقف نہیں کرتے یعنی عدم ایمان کے اندر ہم توقف نہیں کرتے وہ پکا جی یعنی بےمان ہے کافر ہے فلان ہے یہ سات تفتانی جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں اب سمجھ آ گئی ڈاکٹر تو نے کٹ مٹ میں وقت گزارا ہم نے یہ علماء کے کلام کی خدمت میں وقت گزارا یہ اس کی برکات ہے کہ تجھے تجھے یہ دقائق لطائف سمجھ نہیں آ سکتے صرف عربی جبا پہن کر عربی بنا ہوا ہے ایسی عربی نہیں آتی میں کر رہا ہوں نا تقریر اب اس پر کوئی تقریر کرے گا وہ یا اس سے کوس کے کوئی مشاق بیٹھے میں تہوارا بجم میں وہ کر کے دکھائیں گے تو پھر میں مانوں گا اب سمجھ لگ گئی بھائیو خیر اب چلتے ہیں نفس کلام پر کلام کرنے کے بعد تیسری جانب سے اس پر کلام کر رہا ہوں حضرت آ گئے جلال میں کون علامہ تفتزانی کیا کہا گیا ہے کہ یزید کے یہ تمام معاملات تواتر سے ثابت ہیں حسین پاک کا قتل کا حکم دینا اہل بیت کی توہین کرنا فلاں فلاں جو گناتے گئے واتے گئے کہتے ہیں یہ تواتر سے ثابت ہے کیسے ثابت ہے میں نے نبراس کے حاشیے پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ لکھا تھا اس مقام پر کل تو بیاون اللہ تعالی کل ردا کے لے آتا ہے ہرگز نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے لا توا تو مال اختلاف شدید پھر روایاتی لاسالا میمارے سوئی کوتبہ تواریخ یہاں اختلاف شدید پایا جاتا ہے کتب تواریخ کے اندر جہاں تواتر ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا اور جہاں اختلاف ہے وہاں تواتر نہیں ہوتا اس کو اتنا ہی اصول کا پتہ نہیں وہ اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں یہ گلی ڈنڈا کھیلتا رہا سکولوں میں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا سفید داڑھی اور بلہ اٹھا کر گیند پھینک رہا ہے تو تو گیند پھینکتا رہے تجھے کیا کس نے اجازت دی لیکن شکر پر اندھوں کا دور ہے ظلمت کا دور ہے روانتی ماحول ہے فرنگی کا تیرے جیسے شیخ الاسلام بن کر چل رہے ہیں ٹہل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہاں؟ ورنہ علم تم جمع ہو جاؤ یہ کیسے ممکن ہے وہ تواتر کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا اور اختلاف کے ساتھ تواتر نہیں ہوتا آگے میں نے لکھا ہے فہاد تواتر کا تباتر نسارا عیسا علیہ السلام یہ تواتر ایسے ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا گیا کروڑوں کہہ رہے ہیں عیسائی کروڑوں ہیں لیکن اس کو تواتر کو پاگل کا بچہ کہے گا اگر تواتر ہوتا تو اسلام ہی اس سے اختلاف نہ رکھتا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اسلام تو کہہ رہا ہے وہ ماسکل ابو انہوں نے نہیں لکھا وہاں قتل ہوا وہاں نہیں کیا بڑا کے سب آگے میں نے لکھا فلا تخرج میں انصاف انصاف سے نکل مت اے پڑھنے والے آگے پھر لکھا کدہ تباہ بارے بار شوہرت کتر بھی تر شارح یعنی تفتدان پر شہرت تواتر کے ساتھ مشتبہ ہو گئی شہرت اور چیز ہے موضوعات اور جھوٹی باتوں کی بھی شہرت ہو جاتی ہے تواتر اور چیز ہے تواتر یقینیات سے ہے منطق میں پڑ چکے ہیں شہرت جھوٹی بھی ہو جاتی ہے تو شہرت اور تواتر کا فرق تفتازانی پر مشتبہ ہو گیا اس وقت ذہن میں نہیں رہا مستحضر نہیں رہا نکل گیا میں نے ناچیز نے اللہ کے فضل سے یہ بات لکھی اور اللہ پاک نے فضل یہ کیا کہ یہی بات بے آئی امام کمال ابن شریف ابن ابی شریف محقق نویں صدی کے جن کی تحقیق کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے شراقائد قائد یہ دیکھو الفرائد فی حل شرح العقائد کمال ابن ابی شریف کمال ابن ابی شریف نویں صدی میں وفات ہے پوری نو سو یہ دیکھے کیا لکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ اکبر فرماتے ہیں ولا نسبت علا اطلاع اشارہ فرمایا یہ جو تواتر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب باتیں امام حسین کے متعلق یزید کی متواترات میں سے ہیں یہ فرماتے ہیں لگتا ہے بس ایسے ہمیں لگتا ہے کہ شاید شارے کی اطلاع ایسی ہو ادبان کہہ گئے ورنہ فل امبا نانو رہے ہم جتنے تا محققین اور مدققین اور محدثین ہیں یہ بہت بڑا محدث تھا فرماتے ہیں فلم یخرج عندنا یخر شہرت انہد شہر تلتر ہماری سمجھ کے مطابق مولا حسین کے حکم قتل کا حکم دیا اہل بیت کی توہین کی ننگا پھرایا فلان کا فرمایا ہماری سمجھ کے مطابق یہ شہرت کی حد سے نکل کر تواتر کی طرف کبھی نہیں پہنچے صرف شہرت ہے شہرت ہے مشہور ہے بس اتنا ہی بات چل رہی ہے میں نے بھی یہی کہا کمال ابن ابھی شریف نے یہی کہا او ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اگر کوئی شریف ہوتا تو یہاں پہنچتا سمجھ لگ گئی ہو سکتا ہے کینیڈا سے بھی آگے جانا پڑے یہ اللہ کے فضل سے ایسا بیان کر رہا ہوں سمجھ آ گئی اب اور بات سنیے دیکھتے ہیں کہ علامہ تفتہ زانی کی اس بات کے ساتھ اس قول کے ساتھ اس تشدد کے ساتھ ان جذبات کے ساتھ اس فرت غضب کے ساتھ یہ قول جو ہے اس پر کسی نے اتفاق بھی کیا اب دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے تو ایک حوالہ پیش کروں گا ایک بہت بڑے سید کا اور محدث کا اور مجتہد کا اور فقی کا اور امام کا جس کو اللہ نے تمام علوم میں مہارت تامہ کاملہ عطا فرمائی ہے اور روئے زمین میں اس کا نام ہے وہ ہے سید مرتضی زبیدی کیا ہے جنہوں جن کی شرح قاموس محیط پر تاج العروس لغت کی مشہور کتاب پوری دنیا میں تاج العروس مشہور محدث سے تمام حدیثوں کے حافظ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ آپ جو اتحاف السادت المتقین میں فرما رہے ہیں تفتہ زانی رحمہ اللہ کی عبارت پر جس کو ڈاکٹر نے چھپا دیا اور ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں فرمایا ان هذا الكلام من هذا المحقق ما انه من کبار آئی استغفر الخبار انظر هذا الكلام من هذا المحقق ما انه من کبار آئی الشافعیت ہے وقواعد مذهبه تقتضي عدم اللعن ولكنه ربي في بلاد العجم وقد امتلعت مسامعهم من الأخبار والحكايات التي أكثرها لا يخلو من مجازفات ثم إنها لم تثبت من طرق تفيد اليقين والسكون يا بر والسكوت لکھا ہوا ہے فقال ما قال وخالف مقتضى مذهبه ولم يبال والى مثله الاشاره بقوله صاحب بدء الأمالي ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الاغراء غالي فالمكثار هو المبالغ في الكثره والاغراء الافساد والتحريض عليه والغالي المبالغ في التعصب فمن اجاز اللعنة يزيدا فهو موصوف بهذه الصفات الثلاث یہ عبارت ہے صاحب تاج العروس کی سید مرتضی زبیدی کی یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہے اور پھر عرب میں چلے گئے اور وہاں پر آپ نے جھنڈا اپنا گاڑ دیا اور اپنا سکہ منوا دیا جی آپ فرماتے ہیں ان ڈاکٹر انظر یا ڈیکچر دیکھ ہے سننے والے جن میں سے ایک ڈاکٹر ہے اس کلام کو منہاد المحقق اس محقق تفتادانی سے ماں آن اس کے باوجود کہ یہ تو من کبار امت شافعیہ علماء علمائے ائمہ شافعیہ کے بڑے اماموں میں سے ہیں اور ان کے مذہب کے قواعد مذہب شافیہ کے قواعد تقاضا کرتے ہیں لانت نہ کرنے کا ولا کن نہ ہوں لیکن اب پھر بتا تقاضا تو کرتے ہیں لانت نہ کرنے کا تو یہ تفتانی کیوں کر رہے ہیں پھر وہ وجہ بتاتے ہیں اللہ مرتضا سبھی تھی اور ہیں بھی سید ڈاکٹر پتہ نہیں کیا چیز ہے ولا کن روبے فی بلا دل اجم لیکن وہ تفتہ زانی پرورش دیے گئے پرورش پائی آجمی ملکوں میں آجمی علاقے میں مسامع من مسام اخبار التي لا اللہ یخلو اللہ یخلو میں من مجازفات ایسی حکایتیں اور ایسی باطل قصے کربلا کے حوالے سے یہ سنتے رہے عجم کے علاقوں میں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے بے سروبا جھوٹی کہانیاں محدث بھی ہے سید بھی ہے لغت کا امام بھی مانا ہوا ہے کیا لفظ بتائیں کیا ہیں کہ ابن یہ تفتگانی ایسے لفظ جو بول گئے کہ لانت کرو اور فلان کرو اور جناب یہ جزید پر برف پڑے اور کہتے ہیں یہ سب تواتر سے ثابت ہے فلان تو وہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اصل بات یہ ہے شیخ پلے ہوئے ہیں کیونکہ خورا یہ ہے تفتگان کے اور تفتگام جو ہے نا جی فرمایا ان کے کان بھر چکے ہیں ایسی خبروں اور حکایتوں سے قصوں سے جن کے اکثر اندازے تکے اور ناول کی طرح لکھے گئے ہیں ڈرامے کی طرح لکھے گئے حقیقت نہیں ہے کوئی ایسے سند نہیں کہ جس سے یقین کوئی فائدہ حاصل ہو سکون حاصل ہو فقال ما قال تو فرمایا یہ کیونکہ اجمی ایرانی اثرات ہیں اس علاقے کے ان کی وجہ سے حضرت کہہ گئے جو کہہ گئے اللہ متفانی جو کہہ گئے یہ کیوں کس کے اثرات ہیں اجمی اثرات ہیں اس کا مطلب ہے عرب کے اندر ایسی بکواسات نہیں چلتی تھی ایسی حکایات ایسی اخبار کہ جو ہوں کربلا کے حوالے سے ادھر نہیں چلتی تھی ادھر چلنے لگی تفتدانی اپنے ماحول میں جو تیار ہوئے تو وہ جھوٹ سارا جو ہجوٹی کا وہ ان پر ایسا غالب ہوا کہ حضرت نے یہی سمجھا کہ یہ متواتر ہے حالانکہ شہرت اور وہ بھی کالبا یہ میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ہاں، روح زمین کا کوئی آدمی یہ علامہ مرتدہ زبیدی کی بات پڑی ہوئی ہے اس کا اور مطلب نکال کر دکھایا پھر کہنا وہ خالفا اگلے سنو وہ خالف مقتدا مذہبی تفتازانی نے اپنے مذہب کے مقتدا کے خلاف کیا اور تمہیں معلوم ہے جو مذہب کے مقتدا کے خلاف چلے اس کو قول شاز کہتے ہیں وہ مردود ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی حیثیت اسی بات کی ہوتی ہے جو مذہب کے مطابق پھر فرماتے ہیں ولم یوبالے مذہب کے خلاف بھی چلے اور پرواہ بھی نہیں کی کیا پرواہ بھی نہیں کی پھر فرماتے ہیں ویلا مسلح اشارہ یہ تفتازانی جیسے لوگ جو مذہب کی پرواہ کیے بغیر جذبات میں آ کر یلید کے متعلق ایسے فتوے لگا دیتے ہیں فرمایا ایسے ہی لوگوں کی طرف قصیدہ بدول امالی میں اشارہ ہے وہ کیا فرم یزید یل موتن یہ قصیدہ بدول امالی جو کہ کتاب ہے تمہارے امام سراج الدین اوجی حنفی کی ہے جی جو جناب عقیدہ بیان کر رہی ہے اور کتاب جو سراجی کتاب ہے دنیا میں پڑھائی جاتی ہے حنفی مذہب پر علم میراث میں وہ اسی امام کی ہے امام سراج سراج الدین اوشی کی ٹھیک ہے اب یہ فرماتے ہیں بدولا مالی میں جو انہوں نے کہا ہے نا وہ ایسے تفتزانی وغیرہ اس طرح کے جو جذباتی لوگ ہیں اور مذہب کو چھوڑ جاتے ہیں جذبات میں ہے جی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا کہ یزید کو مرنے کے بعد لانت نہیں کرے گا سوائے اس بندے کے مکسار جو بڑولا ہے فل اغرا لوگوں کو لانت پر بھڑکانے جوش دلانے شعلہ بیانی سے اگلے کے دلوں میں ناجائز آگ بھڑکانے کی در سوچ رکھتا ہے غالی ہے حد سے نکلنے والا ہے یہ فرماتے ہیں فمن اجاز الانا یزید جو یزید کی لانت جیز سمجھتا ہے یزید پر لانت ڈالنا فرمایا وہ انتفا ہوا موصوف ان ہی صفات فرمایا تین صفتوں کے ساتھ متصف ہے ان سی ایک ہو گئی مکسار اس کو باتیں زیادہ کرنے کا جذبہ رہتا ہے بڑولا ہے باتونی ہے باتونی جس کو کہتے ہیں ایک صفت اس کے اندر یہ ہوگی دوسری صفت فل اگر بھرکانے میں بھرکانا چاہتا ہے لوگوں کو جذبات دلانا چاہتا ہے جذبات ناجائز جذبات جس کو کہتے ہیں جو مذہب کے خلاف ہیں اور غالی ہے حد سے نکل جانے والا ہے علامہ نے سید نے مرتضی زبیدی رحمہ اللہ تاج العروس والے نے لغوی امام نے محدث نے یہ زیر میں رکھنا حدیث کے باب میں تفتہ دانی ان کے آگے کل آدم ہے تاریخ اور حدیث کے باب میں تفتہ دانی کے حدیث کے باب کے اندر کوئی کام نہیں دیکھو گے اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر حدیث کے باب میں وہ کام کیا کہ دنیا کو ماننا پڑ رہا ہے کس طرح کہ احیاء علوم الدین کی حدیث کی تخریج انہوں نے کی احادیث کی تخریج کی تخریج اگرچہ غین عراقی کی پہلے موجود تھی لیکن ان کا کام ہے اس پر بھی استدرا کہ جہاں زین عراقی حدیث بتانے میں ناکام رہے وہاں پر یہ سید پہنچ جاتا ہے اگر ان کا یہ مبارک عمل دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی یہ شرح ہے اتحاف السادت المتقیم بشر ہے احیاء علوم الدین یہ ساتویں جلد میں اٹھا کر بیٹھا ہوں اور سفر نمبر چار سو انانوے اور مکتبہ دار الفکر بیروت غرض آپ نے سن لیا آپ نے سن لیا تفتہ زانی کا رد کرنے والوں نے کیسے رد کیا جو اس کو نظر نہ آئے اب چلتے ہیں شارہین کی طرف شارہین میں آپ کو پتا ہے بڑی بڑے امام ہے میں آپ ذرا یہ دکھا رہا ہوں شیخ الاسلام زکریہ انصاری کوئی بھی اس کو ثابت نہیں کر رہا مان نہیں رہا شارے یہ شیخ الاسلام زکری انصاری شافعی حاشی تو شیخ الاسلام زکری انصاری فتح الہ الماجد بھی عید شرح العقائد یہ کس صدی کے ہیں ہاں یہ نویں صدی کے ہیں تقریبا شیخ الاسلام زکری انصاری نویں یا دسویں کے یہ فرما رہے ہیں فوراً عبارت علامہ تفتانی کے مقابلے میں دے رہے ہیں کال الغزال امام الغزالی لم یسبہ یزید ہمارا بے قاتل حسین ان کی عبارت کا توڑ پیش کرتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو تواتر امام غزالی تو فرماتے ہیں یزید نے حکم کیا ہو اپنا یزید نے حکم کیا امام حسین کے قتل کرنے کا یہ ثابت ہی نہیں ہے تم کہتے ہو تواتر وہ کہتے ہیں سرے سے ثابت نہیں ہے توڑ دیا نہ مانا لیکن شیخ الاسلام مصنوعی آپ جو ہیں آنکھیں بند کر گئے یہ ہے شرح برہان بقائی برہان بقائی یہ کون ہے حافظ اصکلانی فتح الباری والے کے شاگرد یہ تفسیر ان کی پڑی ہے ادھر ہوگی نظم و دورہ ادھر کدھر پڑی ہے وہ پڑی ہے الدورہ ہاں، انہوں نے بھی رد کر دیا اچھا جی یہ آ گئی وہی رمضان آفن بھی انہوں نے بھی امام غزالی کی عبارت نکل کر کے ان کی بات خراب کر دیا یہ وہی کمال ابن ابی شریف امام غزالی کی بات نقل کر کے رد کر دیا یہ مشہور زمانہ کتاب انبراس علامہ محقق مدقت عبد العزیز پرہاروی رحمہ اللہ انہوں نے تو خوب رد کیا اور پھر ان کے حاشیے پر ایک شیعہ چڑھا ہوا ہے برخوردار ملتانی اس کو کہتے ہیں سنی بنتا ہے لیکن شیعہ ہے پھر اس کے ظلم حاشے پر وہ ہمیں ہم بچے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کسی عالم کو کیوں نہ ہوں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ظلم کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے غلط بیان کر رہا ہے برخوردار میرے سامنے ہوتا اس کو برخوردار حقیقت میں بنا دیتا میں کہ تو برخوردار ہی ہے ابھی عالم بننا دور کی بات ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے کیوں تو انصاف کا دامن چھوڑ گیا میرے ساتھی ہو اس کے بعد یہ ہے باجوری شیخ ابراہیم باجوری الغرض تفتازانی رحمہ اللہ اس قول کے اندر متفرد اگر بعض دو چار نے ان کی کلام کی اتباع کر دی تو یہ غلط اس کو کہتے ہیں بنا فاسد الفاظ علامہ شامی سے ثابت کر چکا ہوں انہوں نے شرح عقود رسم المفتی میں فرمایا اور رد المحتار فتح شامی کے شروع میں در کے مقدمہ پر کلام کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ بعض اوقات دس علماء یا کہ بات دیگرے غلطی کرے چلے جاتے ہیں ایک نے غلطی کی دوسرے نے اتباع کی تیسرے نے اس کی چوتھی پانچویں دس تک کر جاتا تو ہم نے حق کی اتباع کرنی ہے غلط کی نہیں کرنی یہ علامہ شامی کا بیان زوردار بیان رسم المفتی میں جس میں مفتی کا طریقہ سکھاتے ہیں اور مفتی کو سمجھاتے ہیں فتوا جو دینا ہے فتوے کے یہ اصول ہیں اس میں انہوں نے بتایا معلوم ہوا ان کا کلام تفتازانی کا یہ کیا ہے صرف جذبات پر معمول ہے حقیقت نہیں پھر اور حوالے سے آگے آئے گا کہ تکفیر کے باب میں کافر قرار دینے کے باب میں اللہ و تفتہ زانی کو کیا کیا غلطیاں لگی ہیں یہاں اور کیا اصول ہوتے ہیں میرے دوستوں تفتازانی کے حوالے سے کلام یہاں ختم کرنے کی بجائے ایک حوالہ اور دیتا ہوں یہ ہے ارشاد الساری شرح بخاری امام قسطلانی کی جن کی مواہب اللہ دنیا ہے اس کو میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے اتباع کی یعنی عبارت نقل کر دی لیکن نقل کرنے کے بعد پھر بھی دوسرا قول نقل کر دیا اور یستدل ون علیہ السلام نہا انمسلین ومن خاناہ قبلہ دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ تفتازانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد یہ دوسروں کا بھی قول دے گئے جو لانے یزید سے منع کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے کیا خیانت کی ان کی عبارت کا وہ حصہ جو اگلا تھا چھوڑ دیا جس طرح کہ حضرت نے دستور بنایا ہے اس پوری کتاب میں کیونکہ اس کتاب کا نام ہے القول المتین فلکد بل المبین جھوٹ بولنے میں ایسا قول متین ہم نے نہیں دیکھا کب وہ چھوڑ کیوں گیا یہ تو عبارت میں پڑھ رہا ہوں من أهل القبلة تو نے چھوڑ وہ نقل بھی کر رہے ہیں اور اس کو رد بھی نہیں کر رہے لیکن یہاں پر ایک تطفل کرتا ہوں تطفل کیا کرتا ہوں تطفل کرتا ہوں شیخ قستلانی پر جس کو وہ اندھا نہیں سمجھا میں سمجھاتا ہوں ادھر کیا لکھا ہوا ہے علامہ قسطلانی لکھ رہے ہیں وسط اللہ بہل محلب اللہ ثبوت خلافت یزیر یہ جو حدیث پاک ہے اب جیشن یغزو مدینہ تقیسر والی بخاری شریف کی علامہ فرماتے ہیں کستلانی کہ اس سے محلب نے کون محلب نے یزید کی خلافت کے ثبوت پر استدلال کیا اور استدلال کیا کہ وہ جنتی ہے کیوں مغفور اللہ کے عموم میں وہ داخل ہے آگے کہتے ہیں وہ اجیبا کیا اس استدلال کا جو محلب نے یزید کے مغفور ہونے کا استدلال کیا اس کا جواب یہ دیا گیا قسطلانی فرماتے ہیں بے ان جار جارن اللہ تریقل حامیہ چلے بنی امیا جواب یہ دیا اگلوں نے محلب کو کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ بنو امیا کی حمایت کے طریقے پر ہے بنو امیہ کی حمیت اور ان کا تعصب رکھنے کی بنا پر ہے اب میں لطیفہ سناتا ہوں یہاں کہ امام کستلانی سے کتنا بڑی غلطی ہو گئی توجہ نہیں فرمائی بیان کروں محلب ہیں دو کتنے ہیں ایک ہے محلب بن ابی سفرا یہ رسول اکرم کے دور میں پیدا ہوئے جلیل القدر تابعی ہیں مخبرم ہیں یہ مختلف حکومتوں میں شامل رہے اور انتہائی متقی دیانتدار پرہیزگار تھے یہ بنو میاں کی حکومتوں میں بھی شامل رہے ان کا کام کیا نام ہے محلب بن ابی سفرا ان کو وزیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کس کے نام سے محلب بن ابی سفرا وزیر ان کے بیٹے تھے یزید بن محلب وہ بھی اب باپ کی طرح حکومتوں میں رہے وہ ایک ہے محلب بن احمد بن ابی سفرا یہ چار سو پینتیس ہجری میں وفات پا رہے ہیں اندلوسی ہیں مغرب کے علاقے کے ہیں بن نبی سفرا مال کی مذہب کے امام ہیں بخاری شریف کی سب سے پہلے شرح انہوں نے لکھی ہے وہ میرے پاس پڑی ہے ارے بھائی امام کستلانی یا جس نے جواب دیا اس کا ذہن پھر گیا کس کی طرف کہ یہ محلب بن نبی سفرا ہے وہ وزیر تو اس پر تہمت لگا دی کہ وہ بنو میاں کا ہے وزیر رہے تو اس وجہ سے ان کا تعصب کر گیا تو یہ بات لکھ گیا جزید کو بخشے ہونے کا لیکن حضرت یہ بات نہیں ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہاں پر محلب بن نبی سفرا کون ہے محلب بن احمد بن ابی سفرا اندلوسی مغربی غر اور مالکی جن کی وفات تین چار سو پینتیس یعنی پانچویں صدی میں ہے پانچویں صدی کے اوائل میں ہے وہ وہ ہیں ان کے اندر وہ تو مالکی مذہب کے امام ہیں اندلوس کے ہیں نہ کوئی اس دور میں بنو میاں کی حکومت تھی اور نہ کوئی بات تھی تو اس ان کو کہنا کہ وہ ہے حمایت تعصب کر گئے بنو میاں کا یہ تو کوئی تک نہیں بنتا معلوم ہوا کستلانی سے یہ بہت بڑا جو ہے وہم صادر ہو گیا جی رحمہ اللہ سے اور کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے معامن احدن اللہ وقد یغلط کبھی نہ کبھی ان سے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے الغرض تفتہ زانی کے کلام پر یہ کلام تھا جو ہر طرح تھے اگرچہ اس پر میں اور بھی کلام کر سکتا ہوں لیکن یہ جو مقام اور موقع اور محل ہے اس کے مطابق اسی پر اکتفا اور اسی کو لوگوں کا سمجھ لینا یہ کافی سمجھ